دوسری عورت پر عذاب کا سبب زبان درازی دوسری عورت جس کو حضور اکثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ زبان کے کے کے بل جہنم اندر ہوئی ہے اس بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت وہ ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت میں بہت ہی منہ پھٹ زبان دراز بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں اور یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے لیکن اس حدیث میں یہ صرف خاص عورتوں کے لیے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بات بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے اس کو تکلیف اور ایس پہنچے ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکیں گی زبان درازی سنگین گناہ ہے اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مار دے اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی لیکن زبان سے بعض اوقات انسان کا ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا زبان کا جسم تو بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہوتے ہیں ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی ہے یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو ہر گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے ایسے ہی شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور زبان سے ایسی باتیں نہ نکالنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے باعث عذاب ہے اور گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا گناہ ہے اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور اپنی زبان کو قابو میں کریں